ہم تھوڑا شردھا کے بارے میں پریاس کریں گے شبدوں سے جانا جاتا ہے شردھا کے بارے میں ایک ودیش پروفیسر آئے سوامی جی کو ایک ڈائری پرستت کرتے ہوئے بولے کہ مہاراج میں گیتا پر شودھ کیا ہوں کہ گیتا پوری کی پوری شردھا پر ٹکی ہوئی ہے ان کا وچار بھی بالکل ست تھا وہ پروفیسر تھے اور ستیہ نرنے دیے کیونکہ گرو یہ گیتا ہمارے گرو شیش سمواد ہے اور اس میں ہماری جو شردھا مہا کے پرتی ہے گرو کے پرتی اسی شردھا کا پورا گیتا پرنام ہے کیا کیا انتیاں اترتی شردھا کے پرنام میں تو یہ ان کا کہنا صحیح ہے لیکن ہمارے مہا پروشوں شاستروں کے انوسار منشیہ کا پورا جیون ہی شردھا پر ٹکا ہوا ہے جیسے گیتا میں کہتے ہیں ستوانوپا سرس شردھا بھگوتی بھارت شردھا میوم پورشوں یو یا چرد سیو سارت منش کی شردھا اس کی چت کی وتوں کے انوروپ ہوتی ہے اس لیے جیسی شردھا والا ہے وہ سوئ بھی وہی ہے اب دیکھیے منشیہ ایک شردھا کا پتلا ہے جیسے سادہ سمپل پانی ہے اس میں آپ چاہے بلیک رنگ گھوڑ دیں یا ریڈ کلر گھوڑ دیں اسی پرکار سے آپ کی شردھا کا پرواہ آپ کی وتھیوں کے انروپ ہے اب دیکھیے وتھی دو پرکار کی ہوتی ہے ایک سنسار کی طرف لے چلنے والی دوسرا پرماتما کی طرف ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کسی منش میں شردھا نہیں سب میں شردھا ہے لیکن اس کسی کا جھکاؤ سنسار کی طرف ہے اس شردھا کا تو ہماری شردھا نشچے سنسار میں ڈالنے والی ہے اور کسی کی شردھا بھگوان کی طرف ہے تو شردھا کا پرنام بھگوان کا درشن بھگوان کی طرف لے چلنے والی ہے لیکن جو سنسار میں اس کو پرم کہتے ہیں وہ ایک فر جدائیگی ہے اپنے سوارتھوں کو لے کر ہم سے کسی سے سکھ کی انتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کے پریمی ہیں وہ ہم ان سے پریم کرتے ہیں یہی راگ کا بھی سوروپ ہے سکھان سہی راگ لیکن جہاں اسے دکھ کے پرتیت ہوئی تو ترنت وہ ہمارا پرم دیش میں بدل جاتا ہے تو سنسار میں جو پریم ہے شردھا ہے وہ ایک راگ ہے ایک لگاؤ کہہ سکتے ہیں اسے لیکن جو پرماتما کی طرف پریم ہے ابرل ہے اٹوٹ کبھی بھی سماپت نہیں ہوتا کئی جنم بیت جائے اس کا پرنام نشچے ہے نشچ جی کہتے ہیں کہ سلگے تے تے سب بجھ گئے بجھے سلگے نہ رحمن دھاگے پریم بجھ بجھ کے سلگائے کہ سنسارک پریم ایک بار جگا سلگے تے سے بجھ گئے لیکن اس کو سماپت ہوتے دیر نہیں لگتی بجتے کیونکہ آپ نے سنسار میں سگے سبندیوں کے ساتھ جینے مرنے کسمے کھائے تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد یا تو وہ نہیں رہتا یا تو آپ نہیں رہتے کہاں گئی کسمے کہاں گئی وادی لیکن کہتے ہیں کہ رہمن دھاگے پر بج بجھ کے سلگائے لیکن جو پریم کا دھاگا ہے پرم کا سمبند ہے بج بجھ کے ایک بار بھگوان سے آپ کا پرم جڑا تو کبھی بھی سماپت نہیں ہوتا ہاں مت مست وکاروں کا باہولیہ ہوتا ہے تو لگے گا کہ سماپت ہو جائے گا لیکن پنہ جاگرت ہو جائے گا تو دادا گردیو اسی کو اپنے لہجے میں کہتے تھے کہ ہو میں نے اگلے جنم کی پوجی کو جیسے گھر میں آنگن میں اپنا گڑا ہوا دھن پراپت کر لی اسی پرکار سے ہمارا بھجن جاگرت ہو گیا بھکت سن جہاں سے سادھنا چھوٹی تھی وہیں سے چلنے لگی تو جنم جنمانتر کا پریم کا ہی پرنام تھا کئی جنموں کے پرنام کے سروپ دادا گردیو نے اس جنم میں استھتی پائی جہاں سے سادھنا چھوٹا تھا وہاں سے پرارمب ہوا تو جو پرماتما کے طرف پریم کبھی سماپت نہیں ہوتا ہے اسے رامائن بی لکمر جی نکھار آج کو سمجھاتے ہوئے بول رہے ہیں کہ کاہو نو سکھ دکھ کرداتا نچکت کرم بوگ سبراتا جوگ ویوگ بوگ بل مندا ہت انہ مدھم بر فرندا دن دھام دھن پور پر لگ ویوہارو دیکھی سنی گنی منماہی موہ مول پرمارتھ نہ سورگ نرگ کے بارے میں سوچنا بچارنا کہ اپنا ہتیسی ہیں اپنے پرائے ہیں اپنے ہیں یہ سب پرمارتھ نہیں ہے تو پرمارتھ ہے کیا سکھا پرم پرمارتھ یہ ہو من کرم بچن رام پد نہیں ہوں یہی واست پرما جو بھگوان کے چرڑوں میں پریم ہے اسے کبیر صاحب بھی کہے ہیں کہ ساچی پریت وشے سی ہر بھگتن کی پھانسی کہیں کبیر ایک نام بھجے باندھے جمپور جاسی کہ جو پریت پریت ہم کہہ رہے ہیں یہ جم پور سنسار میں لے جانے والا ہے آپ کو جنم مرم چکر بھٹکانے والا ہے پورن جن پورنم مرنم لیکن ایک بھگوان سے پریم ہی آپ کو اس بھو بندھن سے چھٹا سکتا ہے لیکن پرشن اٹھتا ہے کہ بھائی ہم بھگوان سے پریم کریں کیسے بھگوان کو تو امرت بتایا گیا ہے نرگن ہے اس کا روپ کوئی نہیں ہے لیکن اسے کہتے ہیں کہ مہاپروش ہی مادھیم ہے سدگر جان بگ جو کے بھد بو بھیم روگ کے جننی جنک سی رام پرم کے ماتا پتا کے سمان مہاپروش ہیں اس بھگوان کے پرے کا مادھیم جیسے ہمارا پرم ہے تو ان کے مادھیم سے اس پر جنم ہوتا ہے ماتا پتا کے سوروپ ہیں اس پر جنم دینے والے اسی کو کبیر صاحب بھی کہے کہ پریم ن واڑی پرم نہ ہاٹ بکائے راجا پرجا ظہر اچھے شیش دے لے جائے تو اس میں سمرپڑ لگتا ہے مہاپروش کے پرتی سمرپڑ اپنے من مستق سمرپ کرنا پڑتا ہے تبھی وہ پرم ملتا ہے اور اس پر ہے کیا جیسے سنسار میں دیکھیے کسی سے پرم ہو جاتا ہے استری سے پروش سے تو کیا کر لیتے ہیں ہم کہ ساری سنسارک مریادائیں اپنے پریوار کی عزت پرتشا سب چھوڑ کر کے اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں یا دیکھیے ہمارے راشٹر بھکتوں میں بھگت سنگھ ہوئے سبھاش چندر بوس ہوئے انہوں نے خون کی ہولی کھیلا کس لیے کہ دیش پریم کے لیے منشی نہیں پشو میں دیکھیے کوئی نربل گائے اگر سیڑ دہاڑتا ہے تو وہ لڑکھڑا کر گر جاتی ہے کاپنے لگتی ہے بھاگ جاتی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ اس کا بچہ رہتا ہے تو سیر سے لڑ جاتی ہے کیوں کہ اس سے پریم ہے بچے سے ہے تو یہ سنسارک پر تلنا میں لیکن ہم اسمبھو کر لیتے ہیں کبھی کبھی بہت ایسی ماتی ہیں کہ بچے کی موت ہو جاتی چھت سے کود جاتی ہیں جو کہ اسمبو کر لیتی ہیں تو یہ پر ہم اسمبو بھی سمبھو کر لیتے ہیں اسی طرح سے بھگوان جو بتایا گیا ہے کہ ویاپک برہم نرجنگ کل گود کہ وہی بھگوان پرگ ہو جاتے ہیں سوتیچھن کو بھی وہی ملت سے پرت دیکھ رگورا پرگٹ ہردے ہرن بھو میرا لیکن مادھیم مہاپروش ہیں جب یہ جب ہوا کہ جب پری ویاکل ہو گئی اس اصرو کے آتنگ سے تو سبھی دیوتاؤں کو ساتھ گئی تو بھگوان کھوجا کہاں جا سب سماج میں تھے سب نے کہا بیکنٹھ میں کوئی کاچیر ساگر میں لیکن تی سماج گرجا میں رہو اوسر پائے بچنے کہوں ہر ویاپک سرت سمانا پرگت ہو ہی میں جانا کہ پرگ ہوتے ہیں لیکن اس کے مادھیم مہاپروش ہوتے ہیں لیکن وہ مہاپروش کیسے اس پر جانے بن ہوئے بن پرتیت نہیں ہوتی جب تک کچھ دیکھنے سننے میں نہیں آتا ہے تب تک وشواس نہیں ہوتا جب تک وشواس تب پر نہیں ہوتا ہے پوجیے گردیو بھگوان دادا گرد کو شرم میں آئے کچھ دنوں کے پاسات گرو مہاراج نے دادا نے بتایا کہ اس طرح بھجن کرو نام جپو لیکن شردھا نہ ٹکے پریم نہ ہو لیکن جب ایک دن انبھو میں دکھایا کہ دیکھ تمہارے جو گرو مہاراج ہیں کسی براہمڑ کا بھیس دھر کے بھگوان نے بتایا انبھو میں کہ جس استھتی میں اناد کال سے ہوتے مہاپروش آئے اسی استھتی میں ہیں تب شردھا جمی جی پریم جگہ پوچھ دھارکنڈی مہاراج بھی اسی طرح سے تھے سال چھ مہینہ بیت گیا تیر دھنس والے رام جی کے چتر کا دھیان کرتے تھے لیکن جب دادا گردیو نے انبھو میں بتایا ان کو دیکھ تمہارے رام جی کے پاس کیا ہے دھنس ہے تیر ہے پیتامبر ہے مکوٹ ہے سب ایک ایک کر کے سجیو ہو کے دادا گردیو کے شریر پہ چلایا جیسے رام جی کا سوروپ ویسے دادا گردیو کا سوروپ ایک دم تب جا کے وشواس ہوا کہ واستو میں ہمارے گرو مہاراج میں اور بھگوان رام میں کوئی انتر نہیں ہے تو یہ مہاپروش اپنی وبھوتیاں دے کر کے ہی کہیں نا جننی جنک شری رام پریم کے تبھی ہم وہ جگتا ہے لیکن یہ پریم ہوا تو سہی لیکن اتنا کٹن ہے کہ سماپت بھی ہو جاتا ہے جیسے لوگ لگتا ہے بیکار آتے ہیں تو پتا نہیں چلتا ہے سامی تلسی داس جی نے اسی کو اپنی دشا کو بتایا کہ پرب میں تمرے لام گرام اپنو بساو بجن وویک لوگ میں کرم کرم کر کے لاؤ کہ بھلی پرکار سے بھگوان میں آپ کے پریم کے ساتھ ان وویک براغ جو دیوی سمپت ہے آپ کو پراپت کرانے کرانے والے ان گنوں کو لاتا ہوں لیکن یہ ویکار کرتے کیا ہیں سونر اسپرے کٹل کام آدی کر ہی جور بریائی تین ہی اجار نار ارپور دھن راکت رام گوسائیں کہ بھگوان اس پر سمدائے کو بسانے والے گاؤں کو تو کھاڑ ڈالتے ہیں اور بساتے کیا ہیں ناری ہے پتر دھن دولت سماج پرتھا جب اسی سنسارک ویوستھا کو لا کر من میں بساتے ہیں تو کیا آپ کا پریم کبھی پشٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ کہا گیا ہے کہ آگے آج سہنا سرل سگم کھڑک کی ڈھال نیہ نبھانا ایک رس مہا کٹھن ویوہار یہ بہت کٹھن ویوہار ہے مہا پروش کے پرتی جو پریم اس میں اٹھا پٹک لگا رہتا ہے جتنے بھی سادھک بھلے ہم کہہ رہے ہیں سگن درش جا رہا ہے لیکن بیکار اب جب آپ چلتے ہیں کسی راستے پر اس میں کانٹے ہیں کہیں پھول ہیں تو اسی طرح سے جنم جنمانتر سنسکار کر ہمارے سامنے آتے ہیں <clears throat> وہ آپ کو پیچھے گھسیں گے کبھی کبھی ایسی دشا ہوتی بھگوان بتاتے ہیں بیٹا تمہاری استھتی ہے کہ تم بھجن بھی کر رہے ہو اتنا مایا ہے چھاتی میں ادھر کے بیچ پھڑک کر بھگوان بتاتے ہیں تو یہ استھتی رہتی ہے <clears throat> لیکن کبھی کیا آپ کا پریم نہیں پشٹ ہوگا لیکن کہتے نہیں پریم کا جو بتایا گیا ہے رس ہے کیا جیسے جب ہنومان جی ماتا سیتا کے پاس گئے تو بھگوان رام کا سندیشا کہ رہے ہیں کہ جے ہترہ کرتے پیرا ارک سواں تربت سمیرا کہ کچھ دکھ گٹی ہوئی جان کہ جان کوئی تت پر مم اور تورا جانت پریا ایک منمو را تو من رہت سدا تو ہی پائیں جان پریت رس اتنے نہیں کہ پریت کا آنند رس اتنا ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کے پاس ہمارا من رہے اور اس کا من ہمارے پاس پریت کا یہی رس ہے یہی اس کا واستک سوروپ ہے اس پریم کا تو کیا آپ کا آرمبھ رہتا ہے کبھی نہیں یہ سادھنا کی ایک پراکاشٹا ایک دوری طے کرنے کے بعد ہوتا ہے کہتے ہیں جب تپ نیم جوگ نی دھرما شد سمبو نانا شرما آگم نگم پورا پڑھے سنے کر پل پر جب تب یہ جتنے بھی شاست پوران تیرھ ہم کیے اس کا پرنام کیا ہے تو پد پنکج نرتر سب سادن کر پل یا سندر جب تب نیم تیرتھ براگ جو بھی کیے ہم اس کا پرینام کیا ہے بھگوان کے چڑوں میں پرم تو یہ جیسے آپ آج ہم لگاتے ہیں کہ مالی سیچے سو گڑا ریت آئے پھل ہوئے تو اس پہ پانی دیے ہم گڑائی نڑائی کیے لیکن سمے پہ آ کر اس میں پھول لگتا ہے پھل لگتا ہے تو پریم ایک پریڑام ہے سادھنا کی وشیش دوری کر رہنے کے بعد ہوتا ہے اب دیکھیے وہ پریم جو ہے اب اسی کو آپ تھوڑا ہم روپک کے مادھیم سے رامائن سے بتائیں گے کہ پریاگ راج کا سوروپ جیسے پریاگ راج کہتے ہیں تو رام ایک اتہاس ہی نہیں ہے بلکہ اس اتہاس کے مادھیم سے آدھیاتمک بھاؤ کو درشایا گیا ہے آپ کے اندر چلنے والے انوراگ باراگ پریم بھاؤ وویک یہ سب آنترک بھاؤ ہیں اب اس کو ویکت کرنے کے لیے ایک روپک بتایا گیا جیسے پریم ہی پریاگ راج ہے اب جیسے پریاگ راج کی جو مہیما بتائی گئی ہے کہ کیسے اس کے منتری ہیں کیسے سینا اس کے پاس ہیں کیا سنہاسن ہے <coughs> پریاگ کے پاس ایسا تو دیکھنے کو نہیں ملتا کچھ سجیو تو ہے نہیں ایک شہر ہے تو واستو میں کہیں کہ اصمانس مانس چک چاہے اس کو مانسک دشتی چاہیے وہاں پوروں سے ملتی ہے شری گروپ نک من گنجوتی سمرت تیو دشی ہوتی وہ پریاگ راج ہے کیا تے پریاگ راج ہے وہ پرگوان کے چڑھوں میں پرم جو ابھی بتایا ہم نے نا کہ سب سادن کر پھل یا سندر اب وہ پرم کی استھتی کیسے آئی سروپ ہے اس پر لکھنان رہتے جیسے کہتے ہیں دیکھنے کے لیے اس کون دیکھتا ہے کہ بھگوان رام نے دیکھا کہ پرات پرات سویرے کرت کا مطلب ہوتا ہے نیت کرم کا آچرم کم کرم یت پیرت کرماری جو بھگوان کے چڑوں میں پریم جو کم کرم ارتھات بجن چنتن کرم ایک آدھنا جی بھی دھیرے رام تو اس کرم کو یہ نہیں کہ جیسے ہے کہ پتر ہے اب دیکھیے کوئی پتر جنمتے ہی مر جاتا ہے تو اتنا موہ ماتا کو نہیں ویاپتا ہے کہیں کی سروسا شادی تک گیا تو بہت روتی بلکتی ہے جنم بھر تو اسی طرح سے یہ جو پریم ہے اس کی پہلے سیوا کرنی پڑتی ہے ہمیں کرت کا مطلب نیت کرم آچرن بجن چنتن کر کے ہی اور ہماری ودھا کا مطلب پرم سے بھلی پرکار پریپر رہتی ہے اس میں کا پرواہ رہتا ہے سکھ دینے والی ہے پر ناری اب تک وہ اپری تھی سنساروں میں بھٹکانے والی لیکن وہی وتھی ابپری ہو گئی مادھو سرس میتھ ہتکاری پرسن چت من ہی مادھو ہے مجھ تو آپ بتیں چار بتانے جیسے بھگوان کشن نے کا نام مدھسو مادھو کہا گیا ان کا نام نہیں ہے بلکہ مدھو ایک دش راکس آتتائی تھا لوگوں کو کشٹ دیتا تھا مدھو تو اس کا بدھ کیا اس لیے مدھو سودن ہوا اس اسور کا اسی پرکار سے آپ کا جو من ہے مادھو کب بنا کٹل مرن کہتے نا کہ پہلے یہ من کار تھا کرتا آتم کات اب تو من ہنسا ہوا موتی چن چن کات تو ان کٹل کرموں سے الگ ہوا جب ہنسوت آیا تبھی مادھو کی سنگیا آیا مادھو کے نام سے کہ پرسن چیت من ہمارے اندر دباؤ ہے تو جب پریم آیا تو اس کی سب کی جیسے کہ آپ کو اگر ہیرا دے دیا جائے تو اس کو بیچ کر آپ فلیٹ خرید سکتے ہیں اس کو بیچ کر آپ گاڑی خرید سکتے ہیں اس کو بیچ کر زمین زیادہ خرید سکتے ہیں اسی پرکار سے آپ کے اندر پریم کی پونجی آئی تو سنسارک سمپتی لیں چاہے آپ جو آپ کے جب بھجن چنتن آپ کرنے لگتے ہیں سنسارک لوگ پرسن ہو کر آپ کی واڑی سے آپ کے مطلب بھجن چنتن کرنے سے آپ کے رہنے سے خوش ہو کر دھن دولت چڑھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کو ہم سمان پانے کے لیے اسکول بنوائے کالج بنوائے تو کہتے ہیں بہت بڑے دھرماتما ہیں چاہے وہ دھرم کا پد لیں دھرمی کہلائیں چاہے کام نائیں کوئی بھی کامنا اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی کتنا بھی دھن مل جائے آپ کو کامنائیں کبھی پورت نہیں ہوتی لیکن جب اس پریم کی پوجی آئی تو دو اچھا کری ہو منمائیں ہری پرساد کچھ درلبھ ہے من میں اچھا بھگوان پور کرنے لگتے ہیں اسمبھو بھی سمبھو کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں موچ کا مطلب مکت ہونا تو یہ سبھی چیزیں رہتی ہے لیکن جو بھکت ہوتا ہے کیا کرتا ہے سب کی بدلے کے مانگتا ہے مکتی مانگتا ہے تو چار پدارت بھرا بھنڈارو پونیہ پردیش دیش اتی چارو یہ جو پریم کا سامراجیہ پوان کا ہے یہاں پر پاپ میں وتی پلائن رہتی ہے کام کورد لو من میں بسے ہیں آج دوسرے کا ہم دیکھ کر جلتے ہیں ارشیا ڈا کی بھاؤنا ہے من میں یہ سب سماپ کیول پتی ہی چھا جاتی ہے پنیہ پردیش دیش اتارو پھر کہتے ہیں کہ سین چھیتر اخبٹ من اس کا جو سامراجیہ ہے بہت بڑا اگر ایک درگ بنا ہوا ہے کہ اس کو بیکار سپنے نے چھن پاوا اس کو بیکار سپنے میں بھی نہیں بیچ سکتے کیوں کہ اس کے پاس سینا ہے سین سکل تیرا کلوشن کیا چھوٹے موٹے بیراگ سم دم نیم یہ بھی آپ کے من کو پوتر کرنے والے ہیں تو ان کا باہلیہ وہاں پر رہتا ہے سب جب پریات سب وویک براغ سم دم نیم جو آپ آج سادھ رہے ہیں سمپور سدھی سدائے ملیں گے آپ کو جہاں کوئی بھی کار پھٹایا اس کاٹنے کی چھمتا رہتی ہے کوئی بھی سنکلپ آیا کہاں سے آیا کیسے آیا سب بھگوان بتاتے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ سنگم سنگھاسن سرسوہا چھتر اکھے بٹ منی منموہا سنگم کیا ہے کہ تینوں ندیوں کا میل جیسے باہر میں کہتے گنگا یمنا سرسوتی اب باہر میں تو گنگا یمنا دکھائی پڑتی ہے لیکن سرسوتی جی لوگ کہتے ہیں کہ لپت ہے تو واسطو میں یوگ یمنا ہے گیان ہی گنگا ہے یوگ کیا مطلب کہ بھگوان کی طرف چلنا کا بھاؤ اور جیان کا مطلب جو بھگوان جانکاری دے رہے ہیں اس چلنے کے ساتھ کہ کیسے چلیں اور اس کے ساتھ چلنے کے بعد کیا ہوتا ہے پرماتما کاشن برتاؤ کرنے بدھ ہی سرسوتی ہے اس لیے کہتے ہیں سرسوتی جی پرسپت ہے تو واستو میں یہ بدھ جہاں ہم بھگوان کے طرف لگے بھگوان نے کیا بتایا اس کے انوسار بدھ نرے لیا تو یہ تینوں کا سامنجس جہاں ہوا تو اسی پر بھلی پرکار سنہاسن ارتھات لیتا ہےکر جاتا ہے <coughs> سنہاسن تینوں سنگم سنہاسن سور سوا چھ منوہا اور جو اخے بٹ ہے وہ چھتر کے روپ میں چھایا کیا ہے وہاں پر جیسے باہر میں کہتے ہیں کہ اخے بٹ کا پیڑ ہے تو واسطو میں بٹ برہم کا ہی پرتی ہے سادھک کہیں بھی چلا جائے England Holland Poland America London یا کہیں بھی چلا جائے بھگوان کی سدیو چھتر چھایا ودیمان رہتی ہے جیسے وویکانند گئے جب جہاز میں بیٹھے تو بہت گھبراہٹ ہوئی کیونکہ وہ پردیسی تھے اکیلے تھے لیکن ترنت جہاں آنکھ مدے تو دکھائی پڑے کہ ہمارے گرو مہاراج جہاز کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جب وہاں منچ پر گئے تو وہاں بھی ڈر کے مارے منہ سوکھ گیا لیکن ان کے گرو مہاراج بولے کہ ارے میں بول رہا ہوں تم بولو وہی سوروپ آیا تو سدیو چھتر چھایا چھایا کی طرح بھگوان پیچھے لگے رہتے ہیں دادا گردیو نے انسویا میں چودہ اپواس کیا تھا بیچار آیا کہ اپواس کیوں کر رہے ہیں کھانے کی بھی نہیں بھگوان یہاں کیوں پٹک دیے بھگوان نے کہا کہ کھائے پر ہے تو کل سے کھاؤ تھے بھگوان کے بردست کے نیچے کہ سادھک کیا جب بھگوان سے پریم کا سمبند جڑ جاتا ہے بھگوان بھلے مت بتائیں آپ کو اپواسے رکھیں جیسے بھی رکھیں لیکن اس میں آپ کا کلیان چھپا رہا وہ آپ سے کچھ کرانا چاہتے ہیں کچھ وشیش گڑ دینا چاہتے ہیں وہ آپ بھگوان کے بردھس کے نیچے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ چور جمن اور گنگ ترنگا دیکھ ہوئی دکھ دارد بھنگا جو گنگا یمنا کی لہریں ہیں اس کو دیکھنے سے آپ کا دکھ دردر سماپت ہو جاتا ہے اب بتائیے آپ پریاگ راج چلے جائیں کیا گنگا یمنا کی لہروں کو دیکھنے سے آپ کا دکھ اور دردتا سماپت ہو جاتی ہے تب تک بھجن کرنے کوئی آوشکتا نہیں سب لوگ چلیں درشن کر لیں دکھ سماپت دریا بھی سماپت واستو میں یہ جوگ ہی جمنا ہے جان ہی گنگا ہے اس استر من کے انترال میں کوئی ترنگ کا مطلب سنکلپ بھی اٹھتا ہے اگر تو یوگ سمبند جان اور کتھا نے ہوں رسنا اور گئی ہو اور شیش اس ہی نہیں ہو یہ بھاؤ چلا آتا ہے کہ سدیو بھگوان کی پرائن ہم رہیں سواوک دیکھ ہوئی دکھ دارد بنگا اس کو دیکھنے سے دکھ دریدتا اب سادھک ہے سنسار کی سکھ سمپتی دھن دولت زمین جائیداد کو چھوڑ کے آیا اگر وہیں اگر اسے مل جائے تو کون سا سکھ ملے گا واستو میں آتمک سمپتی استھر سمپتی ہے یہاں پر اس آتمک سمپتی کی یہاں پر پورتی ہونے لگتی ہے جو ہم اسنتوش سے بھجن کر رہے ہیں ہمیں ترپتی نہیں ملتی ہے اب بھگوان ترپتی کرنے ہر ایک شاہ کا پریڑام دینے لگتے ہیں آج ہم نے وجن کیا تو اس کا بتائیں کہ تمہاری اتنی ہوئی تم اتنا وکاس کیے پھر کہتے ہیں کو کہی پربھاؤ کلوس پنج پنجر مرگ راؤ کس روپی پریاگ راج کی مہم اپار ہے جو کہ پاپ کا پنج کامنا روپی ہاتھی ہے اس کو دمن کرنے کے لیے سنگ کے سامان ہے اگر دیکھیے جیسے گرو مہاراج کہتے ہیں کہ سادھک شروع میں کچھ اگر مانگ بھی کرتا ہے تو بھگوان پورا کرتے ہیں لیکن ایک استر ایسا آتا ہے کہ بھگوان اگر کچھ تم مانگو گے تو بھگوان ڈانٹ پھٹکا کر کچھ دکھا سنا کر کے اس اچھا کو سماپت کر دیتے ہیں کیونکہ اچھا کایا اچھا مایا اچھا جگ اپجایا یہ انت تک آپ کی اچھا جنم لیتی ہے دادا گردیو تھے اجین میں وہاں پر الاؤنس ہو رہا تھا کہ جو بھی اتل گیتل سادھو گھوم رہے ہیں اس فلا مہنت کے آئیں اور بھلی پرکار سے ان کا نام کرن سنیاس دے دیا جائے تو دادا گردیو سوچے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں لوگ کھڑیا کہتے ہیں کوئی بھگ منگا کہتا ہے پاگل کہتا ہے چلو کم سے کم نام دھاری تو ہو جائیں گے لوگ پریشان تو نہیں کریں گے کہیں پنگت سے لوگ اٹھا دیں لیکن ترنت رات کو <clears throat> ستسنگی مہاراج کا سورو گیا اور بولے دیکھ بھگوان نے کہا دیکھ تمہارے گرو مہاراج جیسا گرو اور تمہارے چیلا اس سرشٹی میں نہیں ہے ترنت دادا گردی اچھل پڑے اور جو کامنا جگی تھی تھوڑی سی وہ سماپت ہو گئی اور میلے سے دور آ کر نشچنت اپنا بھجن کرنے لگے پوج گردیو بھگوان بھی ایسا بتاتے ہیں کہ جب دادا گردیو کا سرے چھوٹا تو من میں بھی آیا کہ یہ سب اتنا بنا ہوا ہے گردیو بھگوان کی اتنی پرتشا اتنا مان سمان سب کوئی یہاں پر رہنے والا نہیں کیسے یہ چلے گا اس کے لیے کچھ چنتا ہوئی کچھ پریاس بھی کیے اسے ٹھیک ٹھاک کرنے کا ترنت بھگوان ڈاٹا کہ تو مطلب تم بھجن کرنے آئے بھجن کر بیٹھ میں ترنت تو سب کامنا سماپت ہو گئی گرو ہمارا سمرپت ہو کر اپنا بھجن کرنے لگی اس سے ادھر سے من ہٹا کر کے تو اس استر پر بھگوان کمانڈ نکیل کی طرح سے بیل کو ہے جوتنے والا اپنے بس میں رکھتا ہے جہاں چاہتا ادھر چلاتا ہے تو پریم میں ہی وہ سیوہی کا مطلب سکت اس استھی کو پانے والے سیون کرنے والے کون لوگ ہوتے تین لوگ سکت کا مطلب جو پونا ہے جنم جنم کے چلنے والے ہیں وہی پونے لوگ اس پریم کی کو پاتے ہیں سکت سادھو ارتھات سادھ رہے ہیں بھلے ہمارے اندر پورن نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم پریاس کر رہے ہیں لگے ہیں دن رات کوئی غلطی ہو رہی چھما ہو رہا غلطی ہو رہی پھر بھی چھما کر کے پھر لگے ہیں کہ سادھ رہے ہیں من اندریوں کو سوچی کا مطلب پوتر ہردے والے ارتھات جیسے مہاویر سوامی نے کہا نا کہ کوئی چاہے تو ایک جنم میں بھی اتر اگر کٹورتا کے ساتھ بھگوان کو پراپت کر سکتا ہے تو سادھ رہے ہیں تیسرا کام ہے پوتر اپنے ہردے کو پروتر کر کسی طرح گرو مہاراج شرن میں لگے ہیں اس آشا کو لے کر کہ گرو مہاراج پوتر آتما ہے ان کی خوشبو سے ان کی جگہ رہنے سے ان کی سیوا سان سے ہمارا بھی نرمل ہوگا اور پریاس بھی کر رہے ہیں جیسے گیتا میں کہا گیا ہے کہ اگر تم سے سادھن پار نہ لگے دھیان نہ پار لگے ابھیاس بھی نہ پار لگے تو کیول تم آیا جائے کرو اس کی پربھاؤ سے تم پریرت ہو کر سودا کر میں پرنت ہو جاؤ گے ستسنگ سنو کیول آیا جایا کرو تو مہا پروش کی ایسی مطلب خوشبو ہوتی ہے ان کے دربار کی ان کے ساندھ کی کہ اوشیہ جو اگر بھجن کرنے والا ہے اگر ادھر نہیں بھٹک رہا ہے تو نشچت بھجن کرے گا سمے بھلے لگ جائے تو یہ تینوں لوگ جس کے اندر پونیہ ہے یا دوسرا پورن نہیں ہے سادھ رہے ہیں یا تیسرے کسی پرکار سے لگے ہوئے پوتر کرنے پہ اپنے من کو یہ تینوں لوگ استعمال کا سیون کرتے ہیں کوئی کہہ سکے پھر کہتے ہیں کہ اس تیر دیکھ سہاوا سکھ ساگر رکھ پر سکھ پاوا کہ اس تیر پتی کو دیکھ کر بھگوان جو سکھ کے ساگر ہیں پریم کی استھتی دیکھ کر بھگوان بھی پرسن ہو گئے اب دیکھیے بھگوان کا رشتہ کیا ہے بھگت سے کہتے ہیں کہ سموہن سر بھوتےسو ن میں دیوس نہجنتی تم مام بکتا میں سو چاپیم کہ بھگوان کہتے کہ میں سمپور بھوتوں میں سم ہوں میرا کوئی پرئی اپری ہے لیکن جو جس پرک سے میرا بجن کرتا ہے اسی پرکار سے میں اس کو ہی بجتا ہوں اور وہ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں تو یہی ماتر ایک بات بھگوان کا رشتہ ہے جہاں یہ پریم کی تھیتھی آئی تو بھگوان بھی خوش رہتے ہیں بھگوان میں یہ نہیں کسی کو زیادہ مانے کسی کو کم مانے جیسا آپ جیسا لگن پرواہ آپ رہے گا اسی پرکار پرکار سے بھگوان بھی آپ میں کرپا کریں گے تو اس سے ہم نے بتایا پریم کے بارے میں کہ پریم شردھا جو ہے سنسار میں ہے وہ تو ایک لگاؤ ہے فرض ادائیگی جہاں ہم سے سکھ ملا تو ادھر جڑ جاتا ہے جہاں دکھ ملا تو اسے ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ بھگوان کا جو سمبند ہے وہ سکھ دکھ سے پرے ہے ایک بار ہم بھگوان کو پکڑے ہوئے ہیں پکڑ لیے تو کبھی نہیں چھوڑتے ہیں اور اس پریم کا مادھیم مہاپروش ہیں ان کی سیوا ساندھ سمرپن ان کی انکولتا سے ہی وہ پریم کی جاگرتی ہوتی ہے اور اسی پریم کی جاگرتی کے چلتے چلتے ہم ایک دن پرا کاشتھا کی استھتی کو پراپت کریں جس سے بھگوان پراپت ہوتے ہیں اس لیے کپل ملین نے اپنی ماتا کو سمجھاتے تو یہی بولا کہ پرسنگ پرسنگم ماجرم پاشرم آتمن کہیو بدو دیو ساسو کرتو موچھ دارم اپاوتم کہ جو ہمارا پریم سگے سمبندھیوں کے ساتھ جو اٹوٹ رشتہ ہے پرسنگ ہے وہی اگر کسی ایکانتک سادھو کے ساتھ اگر ہو جائے تو جیو کا آتم دوار ارتھات موچھ دوار کھل جاتا ہے موچھ کا دھکاری ہو جاتا ہے اس لیے ایسے مہاپروش ہم لوگوں کو ملیں جتنا ہو سکے کوئی بھی کامنا نہ رکھ کر کے تن سے من سے دھن سے جیسے ہو نرمل بھاؤ سے جڑیں ہمارا کلیان نہیں پرم کلیا بولیے شری ست گروی بھگوان کی جے